اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو